اور وہی ہے جس نظمے میں تمہیں ناب کیا اور تم نے ایک کو دوسرے پر درجوں بلند دی کہ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو تمہیں عطا کی بے شک تمہارے رب کو عذاب کرتے دیر ناؤ لگتی اور بے شک وہ ضرور بخشنی والا مہربان ہے